کہ یہ ایک موسمی بیماری ہے بے شک اللہ جل شاہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سال میں دو مرتبہ آزماتے ہیں سبحان اللہ سال میں دو مرتبہ تمہیں آزماتے ہیں یعنی چھ ماہ بعد جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس تبدیلی کے وقت میں تبدیلی کے زمانے میں تمہیں ہم آزماتے ہیں تو ہر سال میں دو مرتبہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سردیوں کا اور گرمیوں کا اللہ پاک قرآن واضح فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں دو بار آزماتے ہیں سبحان اللہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کا اس طرح سلسلہ جاری کیا ہوا ہے مر آباد ضرور رکھتا ہے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ سورت توبہ آیت نمبر ایک سو چھبیس ابلا جراؤ نا ان نہ ہوں جو تنو کل عام مرتن او مررتاً ثم لا بو ولا هم جب اس آیت کریمہ کے اندر مختلف اقوال ہیں لیکن اشارہ اس بات کی طرف بھی ممکن ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں کو اس طرح سختی کے ساتھ آزماتے رہنا ہے یہ اس کا دستور ہے سبحان اللہ اور اس کا مقصد یعنی اس کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں اور کوئی مقصد نہیں اس کا مقصد اللہ تعالی کی طرف انسانوں کے دلوں کو راجع کرنا مائل کرنا تاکہ وہ اپنے خالق تعالی کی نافرمانیاں چھوڑ کر اس کو جائے اسی لیے اور مقام پر پروردگار فرما رہا ہے سورت انعام آیت نمبر بیالیس میں ولقد ارسلنا الى الى امم من امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء اس کی حکمت اللہ کی ہے اس کی جو کیفیت اور صورت حال مجھے بتائی گئی ہے کہ جی نزلہ زکام لگتا ہے چھاتی جام ہو جاتی ہے بند ہوتی ہے حرارت رہتی ہے بخار سا محسوس ہوتا ہے ارے بھائی یہ تو وہی سردی کے موسم میں بدلتے ہوئے موسم میں یہ تکلیف سال میں دو مرتبہ آتی ہے جب بھی موسم بدلتا ہے اس طرح کی تکلیف اس طرح کی بیماری میں لوگ عام مبتلا ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی ایسا ہو جاتا ہے اس کو ایک اتنا بڑا خوفناک ہوا بنانا کہ کرونا وائرس ایک شیطانی نام دے دینا انگریزی ایک انگریزی نام دے کر لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کر دینا یہ سوائے یورپ کے شر اور کے اور کوئی دوستو یہ تو اس کی حقیقت کے بارے میں اس کا ببواس ببا سے کوئی تعلق نہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر محدود چند بندوں تک رہ جائے تو بیماری ہوتی ہے اگر اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے اور زیادہ لوگوں میں پھیل جائے تو وبا بڑھ جاتی ہے تو کثرت و قلت کے ساتھ اس کا فرق ہوتا ہے گیارہ ارب آبادی بتائی جا رہی ہے دنیا کی تو اتنا بڑی آبادی میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ لاکھ سوا لاکھ بندہ مر گیا ہے متاثر ہے پانچ چھ ہزار مر گیا ہے اور لاکھ سوا لاکھ متاثر تو بھائی اس کو تو اگر نام دیا جا سکتا ہے تو ایک عام معمولی سی بیماری کا نام دیا جا سکتا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک وائرس ہے اور کرونا وائرس ہے اور پتہ نہیں بندے اس کو کیا سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں وائرس جو ہے یہ وبا کو کہتے ہیں اگر تو پھر اس کو وائرس کہنا ہی غلط ہے یہ وبا نہیں ہے یہ تو بہادر پانچ چھ ہزار بندہ مرنا اتنی گیارہ ارب کی آبادی میں اس کو معمولی بیماری سے بھی آگے نہیں بڑھا سکتا پجا اس کو وبا کا نام دے دینا اور پوری دنیا کو پریشان کر دینا تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سی بیماری ہے اس کو وبا کا نام دینا غلط ہے معمول کے مطابق یہ آئی ہے موسمی حالات کے ساتھ اس کا آنا یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور دستور کے طور پر ہو رہا ہے اس کو ایک اچمبے کی عجیب شائے بنا دینا یہ سوائے یورپی شرارت اور فتنے اور شیطانی کا اور کچھ نہیں یہ اس کی حقیقت کے مطابق ہے اب اس کے تحت جو یورپ کے اغراض و مقاصد ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں یورپ والے در حقیقت اس اغراض مقاصد کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یورپ والے جو ہیں وہ دنیا کے ذہن دل دماغ پر جن اور بھوت کی طرح سوار ہو چکا ہے اور یہ ان کے سوار ہونے کی وجہ آج کی کمزور عقل اور مضبوط نفس کمزور عقل سخیف عقل رکی کا سفی اور نادان عقل اور مضبوط نفس کی وجہ سے یہ ان کا ذہن پر دن دماغ پر تسلط ہو چکا ہے کمزور حق اور مضبوط نفس اس کے سینسی اشیاء اور سامان دنیا اور سامان تعجش کی وجہ سے اس کے اس کے آگے غلام ہو گئے اس کے آگے مروب ہو گئے اس کے معقوم ہو گئے اس کے بدترین غلام بن گئے اب یہ ان کی ہر اڑائی ہوئی شیطانی افواہ کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے بے شک یعنی ان لوگوں کی کمزور اپنے اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو مضبوط عقل والا بندہ ہے مضبوط عقل والا وہ ان کے سیاسی چمک دمک اور سیاسی سامان اور مال کی وجہ سے ذرا برابر بھی اس کا ذہن دل دماغ متاثر نہیں وہ اس کو کچھ دشمن مضبوط نفس یعنی خواہشات نفسانی جن بندوں پر غالب ہیں ان کا نفس ان سے غالب ان کا نفس ان سے غالب ہے وہ نفس مغروب ہے جو نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور نفس کے بندے بن چکے بندے نفس کا سامان دیکھ کر سائنس کا وہی ان کے آگے مروب ہے اور ان کی ہر بات کو اس وقت ہر چیز سے زیادہ مانتا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مضبوط اور عقل کے ساتھ روح مضبوط دی ہے اور نفس کمزور دیا ہے کہ اس کا نفس اس کی روح کے آگے نہیں کھڑا سکتا یعنی نفسانی خواہشات کو وہ اپنی روح کے پیش نظر اپنے روح کے تذکیر کی ضرورت کے پیش نظر بالکل پامال کر بنتا ہے اور نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں بنتا ایسا شخص ان کی سینس کی تمام چمک دمک اور تمام عروج جو آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا برابر بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا سبحان اللہ سب ہوائی عقل رکھنے والے آج کے ہوائی اکڑ نفس و شیطان کے بندے اس ابلیس کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں اس سے مروب ہو کر اس کی ہر اڑائی ہوئی افواہ پر وہ پورا یقین اور اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کرونا وائرس ہو یا اس طرح کے جتنے بھی وہ افواہیں اڑاتا ہے نا ہم نے آزمائے ایمان سے کرتا ہوں یہ سب کچھ انہوں نے اس کو اللہ تعالی کی واحد سے بھی زیادہ حیثیت مقام دے کر اس پر یقین کر لیا قلندر اقبال ہمارے یورپ کے آگے ان یورپی غلاموں ان نفس نفس شیطان کے بندوں ان اہمکوں اور سفیحوں کے بارے میں اقبال نے بہت کچھ لکھا یورپ کیا ہے اس کی یہ شرنگیزیاں کیا ہیں اقبال نے اس کو بھی بیان کیا اور آگے لوگ اس کے آگے کیا بنے ہوئے ہیں اقبال نے اس کو بھی بیان کیا دان جو حکمران ہیں دنیا کے ان کے متعلق اقبال نے صاف لکھا ہے کہ یہ لوگ یورپ کے آگے کیا بن چکے ہیں اقبال کے ایک دو شعر میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا سبحان اللہ بہت پتے کی ہے ضرب کلیم میں ضرب کلیم میں علامہ کے پاس ایک نظم ہے لا دین سیاست اس کا عنوان ہے سبحان اللہ اس میں آپ سمجھ آتے ہیں جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بس اکبر میری نگاہ میں ہے میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادی کنیز احرم فرماتے ہیں فرماتے یہ لادین سیاست یورپ نے جو دنیا میں پھیلا رکھی ہے اور حکومت لادین سیاست کے ساتھ چل رہی ہیں اقبال فرماتا ہے میری نگاہ میں یہ کیا ہے اس کے لیے تین لقب تین لقب اقبال نے فرمایا ابلیس کی لا دین سیاست دنیا کی ابلیس کی لونڈی ہے اب ابلیس کی لونڈی کا ہی مطلب ہے کہ ابلیس اس کا آقا ہے جس طرح وہ حکم کرتا ہے یہ لونڈی اسی طرح ہے اللہ بے شک تو بقول اقبال جب سیاست انگلش کی لونڈی ہو گئی تو سیاست کرنے والے انگلش کے لونڈے بن دون کمینی طبیعت والی نیچ طبیعت ہے بہت گھٹیا مزاج ہے اس جو سننا چاہتے ہیں نا مجھ سے یہ زندہ ضمیری کی وجہ زندہ ضمیری کی وجہ عجیب بات ہے اللہ اکبر و کبیرہ کہ ایک طرف تو لادین سیاست اور لادین نظام زندگی اور لادین نظام تعلیم اور لادین نظام معاشرت نے اتنا لانتی بنا دیا کہ ایک طرف تو اتنا آزادی دی جا رہی ہے کہ عورتیں ہر طرح کی کمیونگی کے لیے تمام اخلاقیات تمام ادیان سے بغاوت کر کے میرا جسم میری مرضی کی آوازیں لگا رہی ہیں اور ان کو پوری آزادی دی جا رہی ہے تحفظ دیا جا رہا ہے کہ اگر پولیس والا بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر مار دیتی ہے اپنے ننگے ننگے جسم کے ساتھ اس کا پولیس والے کا منہ منہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف خدا رسول کی یا انسانیت کی عقل کی حکمت کی صحیح بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے یا کس درجے کے یہ واقعی تو اقبال نے صحیح فرمایا کنیز اہرمن احرمن کنیز اہرمن اہرمن کس کو کہتے ہیں شیطان کو اہرمن کی لونڈی ہے شیطان کی لونڈی ہے یہ سیاست اور یہ شیطانی لونڈے ہیں ابلیس کے لونڈے آئیں گے دو نہاد ہے کمینے ہیں ہے مردیل فارسی کے اندر اقبال فرماتے ہیں جنیوا اور اقوام متحدہ کے متعلق فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں پیام مشرق سے سنا رہا ہوں پیام مشرق سے سبحان اللہ پیام مشرق اقبال کی کتاب ہے فارسی میں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں درجنے وا چیست غیر رز مکرو فن قید تو میں شو آ نخچیر من سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں جنیوا میں کیا ہے اقوام متحدہ میں کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اللہ غیر از مکر و فن مکر اور فنکاری یعنی مکر کو حقیقت کا پانی چڑھا کر حقیقت کا پردہ دے کر پیش کرنا یہ فن ہے لاکھ لانا تھا ایسے فنکاروں بے شمار مکر مکاری اور فنکاری یہ بس میں بتاتا ہوں اقوام متحدہ میں کیا ہے کسی قوم کی خیر خائی نہیں ہے صرف مکاری ہے تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ اور فنکاری ہے فنکاری کا مطلب ہے مکاری کو چھپانا مختلف حربوں سے طریقوں سے یہ فنکاری ہے تو مکاری اور فنکاری ہے سید تو ہی آنکشی وہاں یہ بھینس میری ہے یہ میرا شکار ہے وہ بحث تیری شکار ہے یہ بحث میری شکار ہے بھیڑ ہے میں کہتا ہوں بھیڑ میش یہ بھیڑ یعنی بگیار کہہ رہا ہے بھیڑیا کہہ رہا ہے بھیڑیا آپس میں کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھیڑیے کہہ رہے ہیں یہ بھیڑے یہ میرا شکار ہے وہ بھیڑے تیرا شکار ہے یہ بکریاں میرا شکار ہے وہ بکریاں تیرا شکار ہے وہ کہتا ہے بس قوم بھیڑ بکری بن گئی ہے دنیا کی اور اقوام متحدہ کے شیاتی بھیڑیے ہیں اور مختلف ملک چھوٹے چھوٹے کر کے نا ان کو چوس رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور موت اڑا رہے ہیں اقبال فرماتے ہیں اقوام متحدہ میں یہی ہے اور کچھ نہیں لاکھ لانت ہے ان پر جو اقبال کا نام بھی لکھتے ہیں تعلیمی اداروں پر اور پھر اقوام متحدہ کو دنیا کا ہم درد بھی کہتے ہیں لاکھ لانت ہے مناف کو تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہی ہے تمہاری یہ مکاری کے ساتھ فنکاری کر رہے ہو نا اقبال نے صحیح کہا یہ مکار بھی ہے فنکار ہے کیا ہے مکار بھی ہے فنکار بھی میرے بھائی اللہ اقبال نے ایک شیر کہا ہے اس کو محفوظ کرو سبحان اللہ اقبال نے یورپی تعلیم جو ہے نا اس کے متعلق ایک شیر کہا ہے سبحان اللہ اندر شہر و دست علم رسواس اندر و دست جبرائیل از صحبتش ابلیس گشت اللہ اکبر باتیں ہیں علم جا کر یورپ میں شہر شہر جنگل جنگل میں زلیل ہو گئی اتنا رسوا ہو گیا عجیب طریقے سے علم کہ ان کے علم سے جبرائیل ابلیس بن گیا کیا مطلب جبریل جیسا نیک حضرت ابلیس کا خلیفہ بن کے نکل آیا بس بھی مانا مراد ہے دونوں کا جبرائیل اور یعنی کیا مطلب دینی رابر اور اشتراکیت اور سرمایہ داری کی جنگ ہے بڑے عرصے سے سرمایہ داری نظام یورپ کا ہے اور اشتراکی جو ہے وہ روس اور اس کے اتحادیوں کا ہے اتفاق ایسا اتفاق سے چائنا کی مصنوعات باوجود اس ملک کے اشتراکیوں میں کے وہ دنیا پہ چھا گئی امریکہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر جا کر کے گیا پیچھے دنیا میں معیشت چائنا کی مضبوط ہو رہی تھی کاروبار اس کے ساتھ پوری دنیا کے ملک دن ب دن مضبوط سے مضبوط جوڑ رہے تھے امریکہ ملعون ہے وہ یہودی ہے اور یہودی سازشوں کا شیطان ہے اس کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی یہ سی پیک بن گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا یہ آپ کو معلوم ہے میرے خیال میں جس کو سینسی جن کو اور سینسی نعمتیں یا آسائشیں ہیں یا سینسی فتنہ فتنہ انداز یہ اشیاء یہ جتنی بھی ہیں جن کو بالکل میسر نہیں تھی ان کو ٹگوں کے اندر گھر بیٹھے ہوئے وہ مل جاتی ہیں یہ سب چائنا کی وجہ ہے ٹھیک ہے نا چائنا نے چیزیں سستی اتنا بنا دی کہ گھر گھر پہنچا دی سعودیہ جاؤ جدھر جاؤ اس کی چیزیں عام ملتی ہیں اور سستی ملتی ہیں اور بندے خوب وہ کہتے ہیں یار خراب ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا چلو چار دن اور توڑاتے ہیں نا ایسے ہے نا موبائل سب سے زیادہ اس کے چل پڑے سب کچھ تو مصنوعات کی دنیا میں چائنا نے ایک نام نکالا اور معیشت اس کی مضبوط ہو رہی تھی اور مسٹر جو ہے امریکہ ہاں جی یہ بہادر جو تھا وہ ظالم ہے وہ لوگوں کا خون نوچتا ہے اور اشیاء سستی بیچنا اس کو کبھی گوارا نہیں ہو سکتا لوگوں کو سہولتیں دینا یہ یہودی کا کام نہیں ہے یہودی لوگوں کو سروپتوں میں ڈالنا مصیبتوں میں ڈالنا پریشان رکھنا فساد فل الارض کی کوشش کرنا یہ اس کی طبیعت اور مزاج ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سہو فی الارض فساد فساد کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کام کیونکہ نے کہا تھا ہٹلر نے کہ اگر کہیں بھی دنیا میں فساد نظر آئے کتنا نظر آئے تو اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کو سارے یہودی اس لیے نہیں مار رہا تاکہ میرے مارنے کو حق بجانے سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس دلیل رہ جائے دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں جب لوگ دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ واقعی یہ خنزیر ایسا ہے اس کو مرنا ہی چاہیے اس نے چائنا کے ساتھ یہ ظلم کرنا تھا اور کوئی چیز نہیں یہ یعنی دنیاوی لحاظ سے جب میں میں مقصد اور غرض جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوں دنیاوی لحاظ سے اپنے ایک بڑے دشمن کو گرانے کے لیے اور ایک دم اس کو کہتے ہیں سرد جنگ ہاں جی ایسی سرد جنگ اس نے کی کہ اس کو چند دنوں کے اندر مات کر دی گرا دیا اس کی معیشت تباہ ہو گئی اس کا تمام سامان دنیا سے ایک دم جام ہو کر رہ گیا کاروبار اس کے معطل ہو گیا آمد رخ ختم ہو گیا یہ ایک بہت بڑا ایک شیطانی حربہ تھا جو اس نے اختیار کیا اچھا یہ ایک غرض دوسری غرض اللہ اس کو تو میں نے اس کو تو میں نے یوں سمجھو کہ دنیاوی لحاظ سے اس کے جو شیطانی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک طور پر سامنے رکھا ہے جو اصل اور بڑا مقصد ہے نا وہ اب میں ظاہر کرنا ہے سبحان اللہ اس کا بڑا مقصد کیا ہے یورپ والوں کا اس شیطانی سے بڑا مقصد کیا ہے یا corona virus corona virus corona virus یہ مقصد جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں مقصد خطرناک مسلمانوں کے دو دنیا میں عظیم مقدس دینی مرکز عبادت کے عظیم مرکز حرمین شریفین یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار شریف مسجد شریف اور کابت اللہ اور حرم شریف ان دونوں کو ویران کرنا یہ اس خبیز کا مقصد تھا یورپ کا کیونکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے الغارہ عالم اسلامی کتاب کے اندر یہ موجود ہے اللہ یہ پروٹوکول سے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور القارہ عالم اسلامی کتاب کر چکا ہوں اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے یورپ کے اندر یا اسرائیل کے اندر کہیں بیٹھ کر انہوں نے صرف یہودیوں ہوتی ان کے اندر عیسائی شامل نہیں تھے انہوں نے مشاورت کی مشاورت کے بعد جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا وہ اس کتاب کے اندر ہے المل اسلامی ہے یہ انگلش میں بھی تھی اور ہے عربی میں بھی ہے میرے پاس عربی میں ہے اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں الغار عال اسلامی کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اسلام کی تہذیب کو مٹانے کی لیکن ہم مٹا نہیں سکے ہم فیل ہو گئے ناکام رہے کیا وجہ ہے دو چیزوں کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں اسلامی تعدی بچ جاتی ہے ایک ان کے اندر اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں کے نبی کے اتنے تابے دار ہوتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر بھی اپنے نبی کی مخالفت گوارا نہیں کرتے اللہ جن کو صوفیاء کہتے ہیں دوسرا یہ حرمین شریف ہیں مکہ مدینہ کا بول انہوں نے کہا جب تک یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں ہم اسلام کی تہذیب دنیا سے نہیں مٹا سکتے اللہ اب میرے دوستوں ان دو مقدس مقامات کا ویران ہو جانا یہ ان کی کامیابی ہے یہ یہود ہد سارا کی کامیابی ہے رمت مسلمہ کی بدترین ناکامی اور ہو سکتا ہے بات مشہور ہے کہ یہودی فرنگی یورپی سو سال آگے کی سوچتے ہیں یہ بات مشہور ہے نا سو سال آگے کی سوچتے ہیں تو انہوں نے سو سال آگے کی یہ سوچی ہو کہ ہم جن کو حکومت دے رہے ہیں مکے مدینے کی اسی لیے دے رہے ہیں کہ کبھی ان کی برکت سے ہم ان کی وساطت سے اپنے مطلب میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ اللہ کیونکہ یہی لوگ ہمارے اندھے موتقد ہیں ہماری سائنس کے موتقد ہیں وہاں پر خواجہ خواجہ کہتے ہیں خواجہ انگریز گورے کو قرآن سے بڑا مانتے ہیں ہاں جی جو کچھ وہ کہہ دے گا بس باؤسار آخر ہے اس کے آگے نہیں بول سکتے وہ تو کیونکہ یہ اندھی اتباع ان کے اندر وہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کو بے وقوف صفحہ الاحلام کہا تھا جی۔ اور وہ خارجی لوگ ہیں ان کو صفحہ الاحلام حضور نے فرمایا تھا تو ان کی صفاحت جو ہے یہود نسارا کو معلوم تھی کہ یہ بے وقوفہ کو ٹولہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں کھیلے گا اللہ افسوس سے کہہ رہا ہوں میں اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو مکے مدینے کے مشائق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایک مذہبی ٹولہ اور ایک سیاسی ٹولہ ہے ایک مذہبی ٹولہ ہے وہاں ایک سیاسی ٹولہ ہے جی ہاں۔ ایک کو آل فروغ کہتے ہیں ایک کو آل شیخ کہتے ہیں میں دونوں سے پوچھتا ہوں کہ مان لیا یہ کرونا وائرس کی وبا ہے جی، جی۔ کوئی عذاب ہے بہت ہی موزی اور متعدی بیماری ہے جو چھوت کی طرح ایک سے کر دوسرے کو لگ جاتی ہے فرد کیا مان لیا لیکن بتائیں تو صحیح کوئی بیماری ہو کوئی وبا ہو قرآن مجید فرقان حمید اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے متعلق مسلمانوں کو کیا حکم جاری کیا اور کیا ہدایات ارشاد فرمائی سبحان اللہ کیا قرآن مجید اور احادیث کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں کہ جب مصیبت اور تکلیف پہنچے وبا ہو بیماری ہو کوئی بلا ہو تو کیا مسلمان نہیں جانتے کہ ان کو حکم ہے اللہ کی طرف رجوع کرو سبحان اللہ یہ سب دنیا جانتے ہیں مسلمانوں کے کہ نہیں ایمان سے بتانا جانتے ہیں سب مسلمان کے نہیں کہ رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مانا ہے دیکھو یونس علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آیا حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی تم پر عذاب آنے والا ہے تم نے میری بات نہیں مانی میں چاہ رہا ہوں تم پر عذاب آئے حضرت سیدنا یونس علیہ اللہ السلام تشریف لے گئے پیچھے عذاب گئے ان کو پتا تھا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا قوم یونس علیہ السلام کو خبر تھی اس بات کی کہ یقین تھا کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ بات بھی جھوٹ نہیں ہے ادھر بادل شاہ اٹھے عذاب کی صورت حال پیدا ہونے لگی ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور فوراً گھروں سے بیویاں اور بندے نکل کر گرا دیا ایک طرف بچے علیحدہ طرف میں لگے چھتوں پہ کو چڑھ گئے کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ہاں جی توبہ اور سچے دل سے ایمان لائے اور توبہ کی اللہ تعالی نے سر پہ آیا ہوا عذاب واپس کر سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی قوم عذاب کو دیکھ لیتی ہے ہم واپس نہیں کرتے صرف قوم یونس سے ہم نے واپس کر دیا سبحان اللہ اللہ توجہ ہے سبحان اللہ یہ اچھا۔ جی۔ وہ میری عادت بنی ہوئی نہ بولو بولو اس طرح دوست دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں تو میں نے کہہ دیا تو میرے دوستوں یہ ہوا سورة يونس ارشاد ربانی ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سبحان الله بات کو سن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کے آگے آہزاری کرو اس کی بارگاہ کے اندر تذلل ایک سو نیاز کے ساتھ گرو تمہارے تمہیں معافی دے گا ٹھیک ہے تمہیں معافی دے دے گا تو بھائی اللہ تبارک و تعالی عذاب تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ جیسے چرواہے کے گھر سے دور بھیڑ بکریاں بکھری ہوتی ہیں تو ڈنڈے سے وہ گھر کی طرف جمع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے لالچ میں نفس میں نفس کی خواہش میں ادھر ادھر بکھرے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دربار کی طرف یہ عذاب کا ڈنڈا چلاتا ہے یہ اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گریں بات کو سمجھنا اکٹھے ہوں اور میری بارگاہ کے اندر گریں اور ویسے دعا اکٹھے مانگنا افضل ہے اسی وجہ سے جماعت رکھی گئی تاکہ با جماعت نماز پڑھو اس کے اندر دعا مانگو ہو سکتا ہے کوئی آمین کہنے والا ایسا ہو کہ اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اسلام کے اندر جہاں جہاں اجتماعی عبادت کے احکام جاری کیے گئے ہیں وہ اسی حکمت کے تحت تو ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ضرور ہے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت بھی زیادہ ہاتھ اور مایا بہترین کھانا افضل وہی ہے جس پر ہاتھ زیادہ جمع ہو کیوں اس سے برکت ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں برکت ہے تو بھائی اللہ تبارک و تعالی عذاب تکلیف تو بھیجتا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں جمع ہوں اور فریاد کریں اپنے خالق مالک ناراض کو منائیں راضی کریں اور بتاؤ جو مرکز ہے جمع ہونے کے اللہ اکبر مکے مدینے کے ڈاکو بن کر بیٹھنے والے لوگوں سنو تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے آگے ہر کسی نے سر ڈال دیا ہے تمہارے پیسے کو دیکھ کر ملا نے تمہیں کسی کی بات نہیں کہتا بتاؤ تو صحیح تم تو پرانے حدیث کے لیے پتہ نہیں کتنے وہاں پر مشیر ملا عال شیخ بنا رکھے ہیں آل شیخ میں سے تمہیں کسی نے ملامت نہیں کی کہ اب تو الٹا مدینہ شریف مکہ شریف حرم نبوی اور حرم مکی جو ہے حرم الہی ان دونوں کو کھولنے کا وقت تھا اور لوگوں کو تم بلاتے آؤ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں جمع ہو کر اس کو راضی کرو ہے یہ کابت اللہ ہے یہ حرم نبوی ہے مسجد نبوی شریف ہے یہ مقدس مقامات ہیں ہے جی ادھر آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو گڑ گڑاؤ اور تمہارا تو حق بنتا تھا فرض تھا تم پر کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے دربار کے دروازے کھول دیتے اور تم نے الٹا ایسا کیا کہ دروازے بند کر دیے کعبے شریف جو ہے اس کے آگے دیواریں ڈال دی مسجد نبوی شریف کو ویران کر دیا ارے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے تم نے یہودیوں کے ساتھ چلنے کا حد کیا ہے یا خدا رسول کے ساتھ چلنے کا حد کیا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کر رہے ہو بتاؤ مسلمان اب تمہارے چکروں میں جائیں تمہارے سیلبان میں جائیں جو سعودیہ میں کھول رکھے گھر جائیں تمہارے ادھر جو ہوٹل ہے یاشی کے چکلے ہیں بدکاری زنا کے لیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ادھر لوگ لوگ جائیں تو آ کے اللہ اب میں پوچھتا ہوں اب میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں بات کو سمجھنا میں شکیں بنا کر پوچھتا ہوں صورتیں بناتا ہوں مکہ مدینہ کو جو بند کیا ہے حرم نبوی حرم مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام دونوں کو جو بند کیا ہوا ہے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے ہماری سمجھ میں ہماری سمجھ میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں جو اچھا۔ صورتیں جو صورتیں بنتی ہیں جو شکیں ممکن ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر میرے بھائی یا تو یہ مقصد ہے کہ کعبہ شریف کو وائرس نہ لگ جائے تو کعبے کو بچانا مقصد ہے حضور کے روزے کو بچانا مقصد ہے حضور کی مسجد کو بچانا مقصد ہے وہاں بیماریوں بیماروں کے وائرس زیادہ لوگوں کے ہاتھ منہ لگنے کی وجہ سے ان کو وائرس نہ لگ جائے ان کو بچانا مقصد ہے ایک صورت یہ ہے ایک شک یہ ہے دوسری شک یہ ممکن ہے کہ لوگ بہتے جمع ہوں گے تو ایک شخص ایک شخص جو وائرس والا ہے اس سے دوسروں کو نہ لگ جائے تو دوسروں لوگوں کو بچانا ہے یا کعبے کو بچانا ہے دو ہی اللہ یا تو کعبے کو بچانا ہے یا لوگوں کو بچانا ہے دو ہی صورتیں ممکن ہے تیسری ممکن ہی نہیں اگرچہ تیسری ممکن ہے لیکن میں اندر رکھ کے بیٹھا ہوں سبحان اللہ کیونکہ منظر عام پہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے اور وہ ظاہر بھی نہیں ہے جی, ہاں۔ جی وہ ظاہر نہیں ہے وہ مخفی چیز ہے جی ہاں۔ اور یوں سمجھو جیسے تعویل ضعیف ہوتی ہے نا اس وجہ سے اس سے میں ایراد کرتا سبحان سلمحان اللہ اللہ توجہ رہی کے طور پر اس کو متروب کر رہا ہوں سبحان اللہ تو میرے بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں بتائیں دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں یا کابل شریف کو اور یعنی یا تو حرمین کو بچانا بولو یا ساتھ جہن کو بچانا اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے سمجھنا بھائی اگر حرمین کو بچانا مقصود ہے تو سراسر بات سراسر کفر کا نظریہ یہ سوائے یہودیت شیطانی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کیوں ارے حرمین تو وہ ہے اللہ نے زمین پہ ان کو رکھا اس وجہ سے ہے کہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں اس کی ان کی برکت سے دور ہوتی ہیں یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالی نے شفا کا سامان دنیا میں رکھا ہوا ہے تو اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دوائی نہ دے کیوں اگر دوائی دیتا ہوں تو تیرے منہ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے دوائی خراب ہو جائے گی تو اس وانتی سے کہو پھر دوائی بنائی کی گئی ہاں ہاں ہاں اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے اس ملون سے پوچھو پھر دوائی کس لیے بنائی گئی دوائی تو ہمیشہ ہوتی ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضروری ہے استعمال کرنا جب استعمال نہیں کرنے دو گے یہ تو اسی طرح کی بات ہے یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ دنیا میں جس ملک کے پاس ایٹم ہے وہ ملک بچانے کے لیے ہے دوسری طرف غیر ملک جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہو تو پھر لوگوں کو مرنے دینا اور ایٹم نہ چلانا کیوں کہ ایٹم کو بچانا ضروری ہے اب بتاؤ کس کو بچانا ضروری ہے لوگوں کو کہ ایٹم کو تو یہ کیسی عجیب بات ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور کعبہ شریف اللہ اکبر اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر طرح کے مریض آتے تھے آپ نے کسی مریض کو پیچھے نہیں کیا ہاتھ دیا انہوں نے دعا منگوانا ہوتی تو آپ دعا مانگ دیتے وہ تو بارگاہی ایسی اللہ نے بنائی ہے تو اس کے ذریعے تکلیفیں دور ہوتی ہیں تو جس کو اللہ نے تکلیفیں دور کرنے کا مرکز بنایا ہوا ہے ارے عجیب بات ہے یہ اس کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں کہتے ہیں وائرس کعبے کو نہ چمبڑ جائے وہ بے وقوف ساری دنیا کے وائرس کعبے کے ساتھ لگا دو ساری دنیا کے وائرس کعبے کی برکت سے مر سکتے ہیں لیکن کعبے کو کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیے بولا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہاجرے کس لیے رکھے ہیں ادھر ادھر سے دنیا آئے کیوں فرمایا دنیا آئے کیوں آ فرمایا کیوں بلایا وہاں پر اسی لیے تاکہ دکھی دنیا میری بارگاہ میں آئے اس کی برکت سے گناہ بھی دھل جائیں گے اور بیماریاں بھی دھل جائیں گی اللہ بھی دیں گے بیماریاں بھی دھلیں گی یہ حضرت ہے یہ کیسا نظریہ ہے یہ سوائے یہودی سائنس کے اور کوئی نظریہ یہ نظریہ نہیں دیا گیا یہ ان سعودیوں والوں کو یہ نظریہ وہاں سے ملا ہوا ہے جی اس کے حوالے مجھے جواب دیں میں پوچھتا ہوں بتاؤ بتاؤ چلو مان لیا اللہ کے ولیوں کے دربار کے قریب ہونے سے شرک ملتا ہے بتاؤ خدا کے دربار میں جانا تو ضروری ہے نا تو ادھر بھی جانے سے شرک ملتا ہے اور ادھر زمزم شریف ہے بولو بھائی زم کس لیے ہے یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے ہے یا بیماریاں لگانے کے لیے بیماریاں دور کرنے کا دور کرنے کے لیے میں آیا والا جس مقصد کے لیے جس بیماری کے لیے جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے گا حضور نے فرمایا یہ اسی مقصد کو پورا کرتا ہے حضور تو فرما رہے ہیں ماں یہ زمزم پانی برکت والا ہے جس مقصد کے لیے پیو گے وہی مقصد پورا ہوگا ہاں؟ یہ وہاں کے آج کے جتنے محدث محدث ہیں جتنی کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں کے اندر یہاں امام شمس الدین رافی کا واقعہ کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا اس نیچے سے اللہ میں حافظ ان کو اللہ نے کمایا اور حافظ ابن حجر اسکلانی نے پیا اس اس دعا کے ساتھ اس ارادے اور نیت کے ساتھ اللہ میرا حافظہ شمس الدین راہی والا ہو جائے ان کا اسی طرح کا ہوگا تم لکھتے ہو تو زمزم تو ہے وہ پانی شفا ہے پانی ہی شفا ہے تو جو شفا پانی ہے وہاں سے بھی تم نے دور کر دیا اللہ وہ یہودی نے تمہیں بوتھے پر منہ پر چڑھانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں اس کو ماسک اور ہم کہیں گے جس طرح بکری اور بھیڑ بکری اور یہ جانوروں کے منہ پر چھکا چڑھایا جاتا ہے نا پتہ نہیں پنجابی کیا کہتے ہیں چبو یا چکا چبو چھکا چکو یہ جانوروں کے منہ پر اور یہودی نے یہودی نے بیماری سے بچنے کے لیے یہ چھکا جانوروں کا بتایا وہ تم نے چڑھا لیا اور خدا نے بیماری کو ٹالنے کے لیے کعبہ بنایا اور لال وہ تم نے اس کو استعمال کرنے کی بجائے بند کر دیا کعبے کو بچا سم سم کو بچا رہے سم سم میں بیماری نہ چلی جائے اور شرم کرو منافقو کو تم نے کہاں سے سبق پڑھا ہاں؟ اسی لیے یہودی نے مدینہ یونیورسٹی بنائی اور مکے میں یونیورسٹی بنائی اس کو پتا تھا کہ آپ سبق میرا چلے گا خدا رسول کا نہیں چلے گا اگرچہ حدیث پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے میرے دماغ سے ان کا دماغ ہی نہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کی یہ بات چکا جب گھر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اب اب اب منتھ نہ تن میں تیرا ہے نہ من میں تیرا ہے اسی وجہ سے یہ تیرے تیرا سر تیرا سینا اپنا ہے لیکن اندر کے جو مواد ہیں وہ سب یہودی سے بھرے ہوئے ہیں یہودیت سے بھرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے تو تم نے اللہ کے گھر کو بند کر دیا وہ بتاؤ مسلمانوں اللہ کے گھر کو بچا رہے ہیں یہ تو اللہ کو بچانے والی بات ہے اور بچاؤ اللہ کو دکھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وائرس لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو وائرس کیسے لگ سکتا ہے اللہ میں تو کہوں گا تمہیں خدا تعالیٰ نے ایک نروست میں مبتلا کرنا تھا دنیا میں تمہارا ایک لگنا تھا تمہاری چھپی ہوئی ذہنیت منظر عام پہ آنا تھا کہ تم کہ تم اتنا پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ خالی روزہ رسول سے منع نہیں کرتے ان اس سے دور نہیں رکھتے لوگوں کو تم تو یہودی کے اشارے پر خدا کے دربار کو بھی بند کر دیتے ہو اللہ بھائی اگر مقصد ہے کعبے کو بچانا تو سراسر کفر اور بے دینی ہے اور اگر مقصد ہے لوگوں کو بچانا کہ ایک سے اڑ کر دوسرے کو نہ پہنچے اگر یہ مقصد ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ کعبے کے آس پاس اردا گرد دو دیواریں ہیں اس کے بعد طواف ہو رہا ہے میں لائیو دیکھ رہا ہوں دس فٹ پر ایک دیوار ہے پھر دس فٹ کے فاصلے پر دوسری دیوار ہے اس کے بعد باقی متاف جو ہے اس میں لوگ کم تعداد میں دن ب دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کمی بڑھ رہی ہے کم تعداد میں وہ طواف کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے اگر لوگوں کو بچانا ہے تو وہاں پر تو بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا دور کر کے طواف کی اجازت دینے کا کیا مانا ہے اکبر سبحان اللہ سمجھدار ہیں لوگ تو پھر مل رہے ہیں اپنے آمنے سامنے آ رہے ہیں طواف کرتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہیں تو پھر تو حق بنتا تھا تمہارا اگر لوگوں کو بچانا تھا کہ وائرس اٹھ کر لوگوں کو نہ لگ جائے ایک کا دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جائے اگرچہ یہ بھی کفر کا نظریہ ہے اور ان کو پتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بخاری مسلم مانتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے لا ادوا ولا حضور نے فرمایا ایک بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اب نظر نہیں آتی بولے گی سبحان اللہ یہ حضور نے نہیں فرمایا کون سی کتاب ہے جو شرح حدیث کی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں لکھی بتا نہیں فرمایا رسول اللہ میرے اونٹ میرے اونٹ جو ہے نا ان کو جرب کی بیماری یعنی بال بالچال بالچال بیماری لگ گئی ہے ایک اونٹ سے دوسروں کو حضور نے فرمایا جی بتا پہلے کو کس سے لگی سبحان اللہ ہمارے امام عال سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے ایک کتاب نہیں ہے اس موضوع پر آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں تین رسالے ہیں ہاں، الحق المجتلا فی سبحان اللہ یہ رسالہ پورا فتح رضویہ شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور بیماری میں تکلیف میں کوڑ وغیرہ اسی کسی طرح کی بیماری ہے اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور ایک بیماری دوسرے کوڑ پر لگتی ہے نہیں لگتی یہ سارا امام اہل سنت نے اس میں کھول کے بیان کر دیا اور وہ تمام حدیثیں آپ نے جمع فرما دی جن کے اندر یہ سب کچھ بتا دیا گیا خلاصہ کیا ہے آپ کے رسالے کا کہ کوئی بیماری کسی کوڑ کر نہیں لگتی اللہ کا امر ہے بس اب رہا ہاں، مسئلہ یہ کہ اگر اگر روکا گیا کہ فلاں کوڑ وارے سے دور رہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیماری کے ڈر سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہارا کمزور عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ ادھر سے ادھر سے اتفاق سے امر آ جائے تمہیں بیماری لگانے کا اور جب تم اس کے ساتھ مل چکے ہو گئے تو اس سے اس سے تمہارے اندر یہ خرابی خلل پیدا ہو جائے گا کہ وہ تو میرے لگ گئی اس سے لگی ہے لہذا اپنا عقیدہ خراب نہ کرو ایک مقصد یہ بتایا دوسرا مقصد کہ اس کو ملو گے تو نفرت کے ساتھ اس کی دل ہو ہوگی اس کو صدمہ پہنچے گا بے پریشان ہوگا ایک تو اس کو ویسے دکھ پہنچا ہوا ہے تمہاری بے رخی سے اس کو اور زیادہ دکھ پہنچے گا کہ یار میں کس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ خدا کی مخلوق رشتے دار بھی مجھ سے نفرت اس اس مزید دکھ میں وہ مبتلا آگے نہ ہو اس سے بچانے کے لیے حکم ارشاد ہوا کہ اس کو ہاتھ نہ بچاؤ دور رہنے کا جو کہا گیا تو اس وجہ سے اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کا دل مطمئن ہے تو صحابہ کرام تھے کوڑ کی بیماری یہ چھوت کی بدترین بیماری ہے کوڑ جو دام جس پر بیماری ہے کرام اگر کوئی آتا نا کوڑ والا کسی پیالے میں کوئی پیتا کچھ ہے استعمال کرتا کسی برتن میں تو جہاں سے اس نے اونٹ لگا کے استعمال کیا ہوتا ہاتھ لگا کے صحابہ کرام وہیں پر ہونٹ رکھ کے اس کو استعمال سبحان اللہ اور ہوتا یہ تھا الٹا اس کو بھی شفا مل جاتا سبحان اللہ ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ میں جتنا جراثیم کا واویلا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی لانت زیادہ کر بے شک کیونکہ ربند میں میں آئند بھی دی جس طرح بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں تو کیونکہ یہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں وہ اڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کر اڑ رہا ہے وہ اللہ کہتا ہے یہ لینا اب بچ کر تو اگر بھائی یہ مقصد ہوتا کہ بندوں کو بچانا ہے تو بالکل بند ہونا چاہیے لیکن پھر بھی تم پر خدا کا عذاب اور گرفت پر پکڑ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی کہ میرے بندے میری بارگاہ میں کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے وہ تو رسول اکرم کے ساتھ بھی آتے تھے اسی بارگاہ کے اندر صحابہ کے ساتھ بھی آتے تھے پہلے مسلمان آتے تھے سب آتے تھے ایک کی بیماری دوسرے کی طرف اڑنا میرے قانون میں ہی نہیں ہے اور پھر اگر آتے تھے تو الٹا ان کو شفا ملتی ہے ادھر دیکھو مسلمان ادھر دیکھ اگر کعبہ شفا دیتا ہے تو مومن کا جھوٹا بھی نبی نے شفا قرار دے دیا مومن شفا اگر کعبے سے شفا ملتی ہے تو اگر کسی مسلمان کے ساتھ اکٹھے ہو کر کابے کے ساتھ آ گیا تو کعبے نے بھی شفا دی مومن نے بھی شفا دی شفا تو پڑھنی چاہیے تھی تم نے الٹا بند کر دیا مدینہ کے اندر مدینہ شریف اوپر تم نے لائبریری بنا رکھی ہے مکہ میں لائبریری اور تمہیں سمجھ ایک کتاب نہیں آتی تمہاری ایسی الٹی کھوپڑی ہے وہی کچھ سمجھتے ہو جو یہودی سمجھاتے ہیں اور میں ایمان سے کہتا ہوں آج کل کی دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے یہودی کے اتنا موت کے ہو گئے اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی دنیا میں ترقی اور مصیبتوں سے بچنا دو کام اگر کرنا چاہتے ہو تو خدا کا نام لینا بند ہو مسجد گرا دو قرآن جلا دو ایمان سے کہتا ہوں شاید ہی کو بچے گا یہ جدید اور ماڈرن ذہن کے تمام لوگ فوراً اسی پر عمل کر دیں گے کہیں گے یار بات ٹھیک ہے یورپ کہہ رہا ہے اس میں کو ضروری ہے اگر نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو گا یہ وہ ملون یہ وہ ملون جب بن لام توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ تو میرے بھائی ان کا حرمین شریفین بند کرنا ہاں ہاں وہ حجر اسود کی بات کر رہا حجر اسود کی بات کر رہا تھا یہ حجر اسود شریف جو ہے گناہ گار آتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو گناہ چوس لیتا ہے ایسے تاکہ وہ کیا ہو گیا حدیث میں آیا یہ اترا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا یہ گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہے بولتے نہیں سبحان اللہ گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو رہا ہے اب خدا رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ تمہاری پلیتی تمہارے گناہ ادھر نہ آ جائیں اللہ خدا رسول کا تو الٹا حکم ہے اس کو چومو بولو بولو بولو اس کو اس کو چومو اور میرے خیال میں کہیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت حضر اسمد کو چومنے کے لیے بیمار بالکل قریب نہ آئے ورنہ جراثیم پڑ جائیں گے لانات ہے ایسے نظریات بتاؤ اور ہر بیمار ہو کوئی ہو عورت ہو مرد ہو سب چومتے اس کو کہ نہیں ایک تو بات یہ ہوئی اگر یہ نظریہ کہ ان کو بچانا ہے تو پھر تو حضرت کو ہاتھ لگانا جرم ہوتا کیوں گناہوں کو چوس رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے سب اس کو چومتے ہیں سر چومتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کہنا کہ یہ جراثیم لگ جائیں گے اس چیز کو تو دوسرے کی طرف چلے جائیں گے یہ حوانت آج کی یہودیت کی ہے اسلام کہتا ہے سب مل کر چومو جہاں پہ ہاتھ رکھا بیمار نے بیمار نے حضرت کو چوما وہی تو بوسا دے یہ تیرے گناہ چوس لے گا مریض کے گناہ بھی چوس لے گا اس کی بیماری بھی چوس لے گا افسوس ہے ایمان سے بتاؤ کہاں ایمان ڈھونڈنے جائے کوئی بولو بولو تو صحیح اسی وجہ سے ہمارے اقبال فرما گئے اختلاف کار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اور مکے مدینے کا یہ حال ہے جب مکے مدینے سے ایسا کفر اور گمراہی تقسیم ہو رہا گا کسی کو کہتے ہیں جو کفر کا ببر پوجا مارن ایسا سکتی ستی پختہ افکار کہاں ڈھونڈے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام سبحان اللہ اقبال فرماتے ہیں کہاں پختہ عقیدہ ملے یہ زمانہ ملعون ایسا ہے اس کی ہوائی ایسی ہے کہ ہر عقیدہ ہر بات ہر شاہی کچی رہ جاتی ہے ہر شاہی رہ جاتی ہے تو عقیدہ بھی کچا معلوم ہوا وائرس کے شر اور فتنے سے یورپ کا مقصود ان دو مقدس مقامات کو ویران کرنا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سعودیہ حکومت کون بن گئی اس کی مددگار اس کی کار بے شک سمجھ آئی میری بات کہ نہیں دوستوں اچھا بات اگلی بات سمجھیے گا اگلی بات سمجھے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرڈر جاری ہوا اجتماع ہر طرح کا لوگ جمع نہیں ہونے چاہیے گیدرنگ جس کو گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے سکول بند کوٹ بند فیکٹریاں بند ہاں یہ کام کھاتے ہوئے اگر وائرس کے ساتھ مر جائے تو کھائے کھاتے پیتے مر جائے تو اور کیا چاہیے پکا شاہی پکا شاہی جلسے بند سکول یہ وہ کالج وغیرہ تو وہ تو چلو خدا نے بند کر دی بند ہونے چاہیے تھے چلو بعد از وقت سے اس طرح بھی ہو گیا ہو گیا لیکن بات یہ ہے میرے دل مسلمانوں جا رہی ہے مدرسے بند جلسے دینی بند اب میں بلا تخصیص کلام کروں گا ذرا کیونکہ پھر جملہ صرف مسئلہ بتانا مقصد ہاں جی۔ ورنہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیش بہا ایسے مدارس ہیں جن کو پہلے ہی بند ہونا چاہیے تھا پہلے ہی بند ہونا چاہیے لیکن میں دینی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی مدرسے بند اور جلسے بند جمعے کے اجتماعات مان گھر میں پڑھ جماعت جاری ہے وہ بھی بند ہے پاکستان ہے جاری ہے الگ الگ پڑے فاصلہ رکھ کے اب پتہ نہیں خدا جانے کتنے فاصلے پر وہ وائرس اڑ کر لگتا ہے اور کتنے فاصلے پر نہیں لگتا یہ خیال میں ابھی تعلیم نے بتایا ہے کوئی حد بندی ہے دو فٹ چار فٹ پانچ فٹ کتنا دور ہے اچھا بتلا چار فٹ یعنی دور کھڑے ہو کر نماز پڑھ پہلے تو یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر کہنا پڑے گا کہ تمام سفر بند ہونے چاہیے کہ جب مسجد میں تین فٹ دور بیٹھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو گاڑی میں تو سیٹ کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے وہاں پر تو تو سفر سارا بند کرنا فوری ضروری ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بند نہیں ہوگا کہ مجاہدین ہے وہ مجاہدین ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جہاد پر ہیں کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے مرنا ہے تو مرنے دو ہش کے اسی طرح کہ مجاہدین سب کو قرار دے دیا جاتا ایسا مجاہد تو ہم مرنے کے لیے بیٹھے خیر اب بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جس طرح مکے مدینے کے متعلق میں نے کی ہے مدرسے بند ہو گئے سوال یہ ہے کہ یار پہلے کافر لوگ تھے نا یورپ نے جو جو مرحونی تیار کی ہیں ان ان کی عقیدے ایمان سے کہتا ہوں پرانے زمانے کے کافروں سے بھی بدتر قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ پہلے کافر لوگ عذاب بھیجتے تھے نا تو عذاب کے وقت وہ اللہ کی طرف بھاگتے تھے اور اللہ کے بندوں کی طرف بھاگتے تھے میں سب سے پہلے فرعون کے زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ یہ سورہ آراف سورہ آراف آیت نمبر بتیس سے شروع ہو رہی اللہ فرماتے ہیں وقت جل شان ہو اللہ فرماتا ہے جل شان وقالوا مهما به من لتسحرنا بها فما نحن لك وقال قوم فرعون کہنے لگی موسی علیہ السلام سے جو بھی تم ہمارے پاس عذاب لاؤ گے نا ہمیں جادو کر کے اپنا موجزہ دکھاؤ گے جس کو تم موجزہ جو بھی تم آئے تو موجزہ دکھاؤ گے تاکہ ہمیں جادو کرو تم اور ہم تمہارے گرویدہ بن جائیں یہ کام نہیں ماننے والے اللہ فرماتا ہے فارس اللہ علیہ طوفان ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا ولچرا مکڑی کا عذاب بھیجا ولکمل یہ مکڑی اس ملک میں بھی آئی ہے ہاں جی اب اب وہی دور آ رہا ہے جو حدیث شریف میں آیا تھا نا کہ عذاب آئیں گے ایسے جیسے تسبیح کے مڑکے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے کے گرتے ہیں یہ ولچرا کا ویسے جیسے ولکمبل سنڈیوں کا یہ میں نے چاہتی فصلوں پر سنڈیاں مینڈکوں کا وہ دما خون کا آیات مفصلات تفصیلی اللہ کے آیات اور آزاد فس تک برون نے تکبر کیا وہ کان و قوم مجرمین اللہ فرماتا ہے ولما واقع علیہم الرجز جب عذاب ان پر ٹوٹ پڑا یعنی ان میں سے کوئی تو کیا کرتے تھے وہ کیا کیا انہوں نے کالو یا ربک بیمای کا اپنے رب کو اے موسا کو کا عذاب آتا تھا قوم فرون پر تو بھاگ کے آتے تھے حضرت موسا کے بادشاہ میں کہتے تھے موسا تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے سبحان اللہ تیرا اس کے ساتھ عہد ہے ہمیں پتہ ہے وہ تیرا خاص ہے ایسا کر اسی رب کو پکار کہ عذاب تو ٹل جائے کشپ تن را ل میں کر لنو میں نالا کر سے لن لمار کر بنی اسلو اگر تم سے عذاب ٹال دے گا یہ قرآن ہے یہ نہیں کہا کا کشف اللہ اگر اللہ ٹال دے گا اگر موسا تو ٹال دے گا ہمیں پتہ ہے تیرے ساتھ اس کی بات ہے تیری بات ہے اس کے ساتھ اگر تو عذاب ٹال دے گا تو لو میں نا سلم بنی اسرائیل اور جن بنی اسرائیل تو ہم ساتھ بھیج دیں گے لے جانا وہ سب تو اگر ٹال دے لا یہاں پر دو باتیں میں نے کرنی ہیں ایک تو یہ جو لوگ آپ جاہل ملا جاہل ہیں جاہل ملا کا فساد بڑا ہوتا ہے لوگوں کو فتوج دیتا ہے نبی بلی کاشیفل کاشف البلا بل بابا داخل البلا کیوں ہو یہ کہہ رہا اللہ یہ اللہ فرما قوم فرعون نے کہا لیکن کشف کا آدھا امور تکمی نہیں ہے یہ تکمی نہیں باتیں وہ عذاب آ گیا اس کو یہ کون تھے ٹالنے والے یہ صرف دعا مانگنے والے تھے نا اللہ کی بار گاہ ایسے ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا اب اللہ فرماتا ہے توجہ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ٹالے گا تو تیری بات مان لیں گے ہم تجھے تجھے رسول مانیں گے سچا اللہ فرماتا ہے فلما کشف نا ان رجزا انہوں نے کہا اگر تو ٹالے اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ پہلے یہ کہتا موسا اسلام سے ان کو کہو پہلے تمیز تو کرو تمہیں شرم نہیں آتی مجھے کہہ رہے ہو میں ٹالوں گا وہ ٹالنے والا ہے کہ میں ڈالوں گا اللہ اکبر بے شک تم تو اور میرے لیے مجھے نہیں ہے تم کے بدل کیا کرنا چاہتے ہو وہ تم اللہ کی بارگاہ کا میں صحیح لفظ بولو شرک کے لفظ بول رہے میرے لیے میں ہوتا رہا ڈالنے والا ایسے لفظ بول رہے ہو تم اللہ کا عذاب اور پکا ہو جائے گا تمہارے اوپر مصیبت ہے حق تمہارا بنتا ہے تم یہ کہو اگر اللہ ٹالے گا نہیں اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا اگر تو ٹالے گا اور اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان سے عذاب ٹال دیا کہتے ہیں تو ٹالے گا آگے فرماتا ہے جب ہم نے ٹال دیا معلوم ہو اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے ان کا ٹالنا ان کا ٹالنا میرا ہی تو ٹالنا ہے یہی بات اعلی حضرت نے کی جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں مہان اللہ معلوم ہوا کافی یہ جو ہے نا ہمارا گروپ شریف دافل دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم والألم یہ جو آتا ہے نا دافع البلاء والقحط والمرض سبحان اللہ والألم یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے اگر کسی ملا نے اعتراض کیا ہے تو اپنے پڑھانے والے کو ملامت کریں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نار ایسے مسئلے چھوڑ دینا یہ خارجیوں کا کام ہے دین کو قرآن کو سمجھنا ہے ہاں ہاں ایمان سے کہتا ہوں اب یہ آئے تھے اسی وقت اسی مسئلے کے مطالعے میں میں نے سامنے کھولی اور ذہنی در چلا میں نے کہا ہاں یہ کیا کہا کیا ہے لائن کشف تو اگر تو ہم سے عذاب ڈالے گا آج یہ ایک بات ہو گئی عقیدے کی بات کی تنبیہ کر دے جملہ متردہ سمجھ لیں اس کو لیکن اب پھر مناسبت اسی اپنے مسئلے کی طرف جانا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے فلما کشف نہ آن ہوں ریڈ سائر الاآ ہوئے گاہ کو اب بات کو سمجھنا قوم فرون جیسے کفار عذاب آتا ہے تو بارگاہ موسا میں آتے ہیں بولو سبحان اللہ ایک نہیں آتا تھا ایک نہیں آتا تھا بات تو سمجھو سارے آتے بھائی افسوس ہے جب مصیبت آئے عذاب آئے اور تم وائرس کہتے ہو وائرس لفظ ہے اللہ کا لفظ عذاب کیا ہے لانت ہے ان کے لفظوں پر ان لفظوں پر بھی لانت ہے یہ ملور لفظ ہے مسلمانوں کو غافل اور یہودی کا پٹھو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کا قرآن کا لفظ حدیث کا لفظ عذاب ہے اس کے وائرس ہے اب وہ آتے ہیں ون سمنا مختلف قسم کا عذاب آتا ہے بھاگ کر آتے ہیں جمع ہو کر آتے ہیں چاٹ بھر کر آتے ہیں مبتلا توجہ خون کا عذاب ہے جس چیز کو اٹھاتے ہیں خون کا کہا جائے تو جواں جسم پر ہے ایسے ہے کہ نہیں دیکھو مینگوں کا مکڑیوں کا عذاب حضرت یہ نہیں کہتے وہ پڑا دفے مرو کدھر مینو نہ لا دیا جی پڑا ہو جاؤ کرانا ایسے خبیص نظریے جا اچھا وہ جمع ہو کر آتے ہیں حضرت یہ نہیں کہتے وہ بے وقوف اکٹھے ہو کر نہیں آنا سبحان اللہ وہ یار حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بدھو نام مراد الٹا یہ کہتے کہ یار مدرسے جاری رکھو مولوی بھی یہ کہتے مدرسے جاری رکھو مدر کیوں کہ مدرسوں میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا عبادت ہوگی ذکر ہوگا یاد ہوگی دین کا کام ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی آئیں گے ہم تو لبا کو کھلائیں گے ہم لبا پر صدقات خیرات کریں گے ارے بھائی یہ لبا درویش لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ہاں جی یہ معافی مانگیں گے ہمارے لیے تو ہمارا عذاب ٹل جائے گا ایمان سے بتانا ہر اتفاق تو بنتا تھا کہ عبادت خانے اور یہ دینی مرکز جو ہے جہاں پر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر تو سارے آتے ان کو جاری رکھنا چاہیے تھا الٹا ان کو بند کر دیا ہم بتائیں تو صحیح اس کا مطلب ہے سب کا پروگرام دنیا کا یہی ہے یہ علیحدہ اکیلے اکیلے ہو کر چیخ چلا کر مرتے رہے اور کوئی ان کی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روک کر مرتے رہے وہ یار مولویوں میں مدرسے اتنے دنوں کے لیے بند ہو گئے امام اہل سنت کی بات سناتا ہوں کبھی مولویوں نے کاش پڑھی ہوتی امام اہل سنت کی باتیں یہ پڑھتے نہیں جی اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف وہی باتیں پڑھتے ہیں جعل القرآن عظیم اللہ فرماتے انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا سبحان اللہ یہ ٹکڑے اعلیٰ حضرت سے وہی ٹکڑے والی بات نکالتے ہیں بس یہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ شریف ہے اس کا نام ہے راد والوباء بدعوت الجیران و مواسات الفقراء سبحان اللہ جس طرح ترجمہ انہوں نے کیا ہے چھاپنے والوں نے پڑوسیوں کی دعوت اور فقیروں کی غمخاری کے ذریعے قحط اور وبا کو لوٹا دینے والا رسالہ یہ کتاب ہے سوال کیا گیا آپ سے اعلیٰ حضرت سے کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلہ میں کہ ہمارے دیار میں اس طرح کا رواج ہے کہ کوئی بلاد میں حیضہ ملک میں یعنی علاقے میں حیضہ چیچک قحط سالی وغیرہ آ جائے تو دفع بلا کے واسطے جمی محلہ والے مل کر فی سبیل اللہ اپنے اپنی حسب استطاعت چاول گیہوں پیسہ وغیرہ اٹھا کر کھانا پکاتے ہیں اور مولوی اور ملاؤں کو بھی دعوت کر کے ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جمی محلہ دار بھی کھاتے ہیں آیا اس صورت میں محلہ دار کو تعام مطبوخ کا کھانا جائز ہوگا یا نہ اعلیٰ جواب لکھا پھر آپ کی جس طرح سنت عادت شریف ہے سمندر بہا دیتے جو چیز خلاصہ کے طور پر اعلیٰ حضرت نے یہاں آخر میں لکھی ہے نا وہ میں آپ کے سنانا چاہتا ہوں آپ نے پہلے ساٹھ حدیثیں پیش کی کتنی حدیثیں ساٹھ ساٹھ حدیثیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیت نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی ربہ و رب و تکرم علیہ وسلم سے پچیس فائدے ملنے کی امید ہے سبحان اللہ پچیس فائدے کیا ہیں ساٹھ حدیثوں سے فائدے پچیس نکال کر اعلیٰ پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح اکٹھے ہو کر جب یہ کھانا پکا کر مسکین الٹا دعوت بلا کر سب کو کھلائیں گے مولویوں کو کھلائیں گے طلباء کو کھلائیں گے سب جمع ہو کر ایسا عبادت کریں گے تو فرمایا پچیس فائدے ہوں گے کیا ایک تو بے عدن ہی تعالی اللہ کے عمر سے بری موت سے بچیں گے اس کا مطلب ہے جو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں اور مدرسوں سے چھٹی کرانا چاہتے ہیں وہ ہر ایک کو بری موت مارنا چاہتے ہیں کعبے کو بھی بند کر کے حضور کے گھر کو بھی بند کر دیا یعنی مقصد کیا کہ اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے اللہ کو راضی کرنے والی جتنی جگہ ہیں ان کو بند کر کے یہ ہر کسی کو بری موت مارنا چاہتے ہیں دوسرا عمریں زیادہ ہوں گی فرمایا ایسا کرو گے تو عمریں زیادہ ہوں گی زندگیاں بڑھ جائیں گی سبحان اللہ تیسرا فرمایا ان کی گنتی بڑھے گی تعداد بڑھ جائے گی الٹا چوتھا فرمایا رزق کی وسعت مال کی کثرت ہوگی تیسرا پانچواں خیر و برکت پائیں گے چھٹی آفتے بلائیں دور ہو جائیں گی سات ان کے شہر آباد ہوں گے آٹھ شکستہ حالی دور ہوگی نو خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل اطمینان خاطر حاصل ہوگا خوف اندیشہ زائل اور اطمینان اطمینان خاطر حاصل ہوگا دل کا اطمینان مل جائے گا خوف نہ جان دیا مدد الہی شامل حال ہوگی رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی رضا الہی کے کام کریں گے غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا ان کے گناہ بخشے جائیں گے خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے مدرسے اللہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر ہر خوبی ہر خیر خوبی کی متبع ہے متبع ہے تھوڑے صرف تھوڑے صرف میں بہت کا پیٹ مرے گا کہ تنہا کھاتے تو دو نہ اٹھتا اللہ آزہ وجل کے حضور درجے بلند ہوں گے مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحت فخر فرمائے گا روزے قیامت دوزق سے امان رہیں گے ہاں جی آخرت میں احسان الہی سے مند ہوں گے خدا جانے تو خدا نے چاہا تو اس اس مبارک گروہ میں ہوں گے خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پور نور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا اعلی حضرت فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ بھی یہ چیچک اور اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ببائیں تو اس وقت کے مسلمان مدرسے بند کرنے کی بجائے کہتے ہیں چلو یار مدرسے چلیے اتنے چل کے روٹی شوٹی کماؤں گے طالب علم کی خدمت کریں گے یا ہر کوئی اپنے گھر دعوت فرماندا ہے تو لبا کو ساتھ بلا دیتا ہے دوسروں کو بلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے ہاں جی تو وہ کہتا ہے یار سے اب انہوں نے سوال کیا کہ جی ایسا کرنا صحیح ہے مسلمان پہلے کرتے ایسا کرنا صحیح ہے اعلیٰ پچیس فائدے ساٹھ حدیثوں سے نکال کر ان کو سنا رہے ہیں اور ہم ایک حدیث بھی سنانے کے قابل نہیں ہیں صحیح بات کر سبحان اللہ کیا علماء رہے کیا مبارک لوگ ہیں کیا علم ٹھاٹے مار رہا کیا سینے میں ایمان ٹھاٹے مار رہا ہے سمجھ نہیں بھائی کہ ایسا عجیب ہاں یہاں پر یہ بھی کہنا ہے ضرور کروں گا کہ اللہ کہ میں حکومت سے بھی پوچھتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی بتاؤ تو صحیح تمہارا عقیدہ کیا ہے یہ وائرس اس طرح کی وبائیں اس طرح کے جو عذاب آتے ہیں اس کا سبب کیا ہے تمہارے سبحان عقیدہ تمہارا سبب کیا سبب ہے آخر عقیدہ تو کچھ ہٹتے ہو گے نا اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں یہ کوئی اور چیز ہے سبب کوئی اور چیز ہے گناہ نہیں جس طرح کے نیچری نیچریوں کا نظریہ ہے اور نظریہ تھا کہ یہ صرف طبیعت کا مسئلہ ہے اسباب اور مسبات کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کو جب جب وہ سلسلہ بدلنے رکھتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب قائم رہتا ہے تو اللہ اسی طرح رہتے ہیں بس یہی بات ہے تو اس کو کسی سبب طبیعت ہے اس کے تحت تم مانتے ہو تو پھر تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کیونکہ ہمیں قرآن مجید نہیں بخار ہے نا بخار چھوٹی سی تکلیف ہے تو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ یہ مصیبت جو بھی تم پر آتی ہے وہ اللہ کے عمل سے آتی ہے سبحان اللہ ماں اسباب سبحان اللہ اللہ سلحان اللہ عمر سے اور نفس کی شامل اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ یہ تمام مصیبتیں یہ قانون کی وجہ سے ہے جو تم ایک مظلومہ سائنسدانوں کا نظریہ رکھتے ہو سائنسدانوں نے جو شیطانی نظریہ دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے دنیا کے نظام میں یہ ایسا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے گرفت پکڑ فلان کرتوتوں کی سزا یہ کوئی نظریہ نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہو تو وہ تمہارے سمجھ اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں تمہارا یہ امر یہ اقدام بہت ہی پریشان کر رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا سبق دینے والی جگہ ہے سبحان اللہ عذابوں کو ٹالنے عذابوں کو ٹالنے والے اعمال بتانے کی جگہ ہیں ان کو کیوں بند کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح کدھر جائے اگلی بات کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ قرآن حدیث نے نبیوں رسولوں نے جس طرح بتایا ہم اسی طرح نظریہ رکھتے ہیں تو بتاؤ پھر گناہوں کو روکنے کی بجائے نیکیوں کو کیوں روکتے ہو تم نے آٹھ مارچ کیوں ہونے دیا یہ میں مثال دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ اب لوگ اس سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ان با ان میں سے بعض کی نظر میں اگر کوئی گناہ رہ گیا ہے تو وہ وہی ہے کہ جب بل بالکل ننگی ہو کر سامنے آ جائے اور اس طرح کے ساتھ مطالبے کرے میرا جس میری مرضی تو اس وقت بعض لوگ گنا سمجھتے ہیں میں اس وجہ سے اس کی مثال دے رہا ہوں ورنہ یہاں تو سوائے گناہوں کے اور گوشا ہے ہی نہیں بے شک یہاں پر تو گناہوں کے سوا شروع سے کچھ نہیں ہے بے شک حق جی لیکن کیونکہ لوگوں کے اتنا تعلیم نے نظریات بدل دیے کہ کفر اسلام بن گیا اسلام کفر بن گیا پتا ہاں۔ سنت ہو سنت سلو ہو ہوگی حرام حلال بن گیا حلال حرام بن گیا ہاں۔ جائز نجائز ہو گیا نجائز نجائز ہو گیا ہے ہاں جی اب تو جس کو اسلام نیکی کہتا ہے یا اس کو برائی کہتے ہیں لیکن میں مثال دینے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے اب کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر جو برائی کا تصور ہے اور جو انہوں نے کہا شور ڈالا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے یار یہ برائی کر رہے ہیں یار یہ برائی کر رہے ہیں میں مثال دیتا ہوں صرف اسی کام کی ان لوگوں کے آگے بتاؤ تو صحیح ان کو تو نہیں روکا اور کبھی تم نے برائی کے روکنے کی بات ہی نہیں کی بلکہ اس کو کہتے ہو یہ انتہا پسندی یا جرم ہے بلا فساد ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ نکلا تمہارا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ برائی کو چھٹی دینا کفر اور یہودیت پلیتی کے ہر کام کی اجازت دینا اور دین اور غیرت کی یا انسانیت کے بات کی پابندی یہ تمہارا رویہ اور عمل بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ گناہوں سے اعمال پہ یہ سزائیں آتی ہیں تمہارا نظریہ وہی سینسی ہے تو کم از کم مہربانی کر کے خود تو جو مرضی کسی کھڈے میں گرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن اتنا مہربانی تو کرو ہمیں تو اپنے ساتھ برباد نہ کرو یہ ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں تم بدماش ہو تم بہت بڑے ظالم ہو تمہارے پاس اسلحہ ہے زور ہے ایٹم بم ہے پوری دنیا کی فوجیں ایک ہیں ہے جی لیکن مہربانی کر کے ہم سے جو مسلمان کم از کم مسلمان رہنا چاہتا ہے اس سے ہاتھ تو اٹھا لو سبحان اللہ فرون تو نہ بنو ابو جہل والے کام تو نہ کرو زبردستی کافر کرنے کی تو نہ سوچو ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں جس کو قرآن و حدیث شریعت گناہ قرار دیتی ہے بے شک اور ہم گناہوں کو سبب سمجھتے ہیں تمام عذابوں کا بے شک تم جو مرضی کرتے ہو جو مرضی آپ کی نظریہ رکھتے ہو رکھو لیکن کم از کم ہم سے ہاتھ اٹھا لو جی ہم سے ہاتھ اٹھا اگلے دن یہ عورت اسلام آباد میں ننگی ہو کر سڑک پہ آ گئی اور اس نے پولیس والوں کی پٹائی کر ہے کپڑا دینے کے لیے آیا پولیس والا وہ سارے ٹرکی تھے دینے والے وہ کوئی مرد نہیں تھا وہ سمجھتے تھے وہ سارے ایک وہ بھی سمجھتی تھی کہ صاحب میرے ساتھ کے ہی ہیں روزانہ ان کے بھی ادھر ہی جاتے ہیں جدھر ہم جدھر سے ہم فارغ ہو کر آئے ہیں یہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں جہاں سے ہم فارغ و تاثیر ہو کر آئے ہیں ہاں جی وہ سب اب پولیس والا کے کپڑے دینے کے لیے اس نے بوتھا بن پولیس والے کا بوتھا بند بھى بوتھا بن رہی ہے مولوی سچی کہہ دے تو عوام کا بندہ بھی سچی کہہ دے تو اندر ہو جاتا ہے یہ کیا چکر ہے بڈھی ایک کنجری ایک کمانے کنجری کہنا بھی اس کنجری کی توہین ہے اس کے لیے جتنے برے الفاظ ایسے لوگوں کے لیے جتنا یہ ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایسے الفاظ بولنا یہ الفاظ کی توہین ہے ان کی نہیں ہوتی اللہ یہ تو کوئی الفاظ کی فریاد نہیں سنتا اگر کوئی الفاظ کی فریاد سنے تو ایمان سے کہتا ہوں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ اتنا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں ہاں،, ہاں،, ہاں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی وہ دوسرے قریب میں گئے تو اس نے وہ جو موٹر وے والے سڑکوں پہ ایسے رکھتے ہیں توتی سی کیا کہتا ہوں اس کو کون وہ کون اٹھائی اور ان کو مار دی کون اٹھائی دوسروں کو مار دی کون اٹھائی گاڑی والے کو مار دی شیشے پہ مار دی ایک سان چھوٹا ہوا تھا <laughs> ایسے لوگوں کا تحفظ کرنا اور ان کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھنے دینا میں سمجھتا ہوں تمہارے تمام مسئلے اور تمام طاقتیں جو ہیں تمام آئٹم جو ہے وہ تمام سب ایسے لوگوں کے لیے ہم جانتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ تمام تو وائرس کو وائرس کو ختم کرنے کی جو ہے نہیں سوچ رہے یہ تمام ایسے وائرس تم وائرس کہو ہم کہتے ہیں اللہ کے عذاب یہ عذابوں کو دعوت کر رہے ہیں دعوت کر رہے ہو اور بلا رہے ہو یہ تمہارے تمام طریقے اللہ کے مختلف عذابوں کو بلانے کے ہیں اب یہ ہر اختیار کر کے جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی جو تم سازش کر رہے ہو وہ ہم سمجھ رہے ہیں جی یہ عذاب کو یہ وائرس سے بچانے کو جو ہے نا یہ کوئی تدبیر نہیں ہے یہ کوئی تدبیر نہیں ہے یہ ہر با ہے ایک چال بازی ہے کہ جہاں پر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی کام ہو رہا ہے وہ بھی بند یہ میں ضروری سمجھتا تھا چند باتیں جو آپ تک پہنچا دی ہیں محض اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے سمجھ دی تو دنیا کے کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے فتنے اور شر کو کوئی سمجھنے والا نہیں الحمد للہ جو کام ناچیز نے آج کر دیا ہے یہ دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ عقل اسی کو کہتے ہیں اور دین کی سمجھ اسی کو کہتے ہیں رام بڑانا ملے گا میں چیشے کا